عبید اللہ بن موسا نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابن اسحاق عمر بن عبید اللہ سبیعی نے اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ عہد کے موقع پر جب مشرقین سے مقابلے کے لیے ہم پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آ گئے پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا اور اس وقت بھی جب تک دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے تم لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا پھر جب ہماری مٹ بھیڑ کفار سے ہوئی تو ان میں بھگ دڑ مچ گئی میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھیں پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور ستر مسلمان شہید ہو گئے اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ ہیں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی ممانعت فرما دی انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سب قتل کر دیے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے اس پر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور فرمایا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے خدا نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے ابو سفیان نے کہا حبل ایک بت بلند رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ سب سے بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں آپ نے فرمایا اس کا جواب دو صحابہ رضی اللہ انہوں نے عرض کیا کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی ہوتی ہے کبھی ہمارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے برا نہیں معلوم ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تیرالیس